مجھے بتاؤ دنیا کے کس محاذ پہ کتنے مجاہدین کی ضرورت ہے محمد عربی کی امت کی مائیں اتنے مجاہد ابھی فراہم کر دیں گی بند ہوا جہاد چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے ابھی ان چھوٹے بچوں کو کھڑا کر کے پوچھو گڑیا چاہیے گڈا چاہیے کیا چاہیے وہ مجھے پستل چاہیے کہاں گیا تم نے تو ہم سے جہاد کو چھڑانے کی کوشش کی تھی ہمارے ہاں تو بلال جیسے شہید پیدا ہوئے سینے سے بم باندھ کے گیا دو رکعت نماز پڑھی اللہ عمر سکنی شہادت انسی سبھی لکھا ربی شہادت دے دے اللہ شہادت دے دے انگلینڈ کے رہنے والا تھا اس کے پاس سرخ پاسپورٹ تھا وہاں کا گرین کارڈ تھا وہاں کی شہریت تھی وہاں کی تجارت تھی پاسپورٹ لا کے تھا دیا کہا آقا مدنی نے کہا ہے جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے تو میں کیوں دائیں بائیں پھرتا رہوں آقا مدنی نے فرمایا جہاد میں جنت ملے گی جہاد سے دل کی پریشانیاں دور ہوں گی جہاد سے مسلمانوں کو عزت ملے گی جہاد سے مسلمانوں کو عظمت ملے گی جہاد سے مسلمانوں کو قوت ملے گی جہاد کے ذریعے سے مسلمانوں کو خلافت ملے گی میں جا رہا ہوں سینے کے ساتھ بم باندھا گاڑی کو بارود کے ساتھ بھڑا سورکات نماز پڑھی زبان سے کلمے کا ویز کرتا ہوا انڈین آرمی کے بیچ گھس کے دھماکہ کر کے شہید ہو گیا اور مرزا تیری کمر پہ آگ لگے تو نے ہم سے جہاز چھیننے کی کوشش کی مگر رب نے یہ جہاز ہمیں واپس دے دیا یہ ثواب کا نعرہ ہے زور سے لگا سر